حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دو رکعت پر سلام پھیرتے تھے اور ایک وطر پڑھتے تھے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1177